ایک سلطان جابر فرونے دہر ہم خدا تجھ کو ہرگز نہیں مانتے ایک سلطان جابر فرونے دہر ہم خدا تجھ کو ہرگز نہیں مانتے عرش والا ہمارا الہ ایک ہے الہ ایک ہے کچھ عہد کے سوا ہم نہیں جانتے اے کہ سلطان جابر فرون دہر ہم خدا تجھ کو ہرگز نہیں مانتے عزم ایوبیو جذب تارق ہیں ہم عزم ایوبیو جذب تارق ہیں ہم اپنی تاریخ عبارت سے ہے عزم جرت سے ہے ہم شکنزر شکنظر فارق ہیں ہم ضرب بے فارق ہے ہم ہم سدا بت شکن ضرب فارق ہے ہم ہم خدا تجھ کو ہرگز نہیں مانتے عرش والا ہمارا الہ ایک ہے الہ ایک ہے کچھ عہد کے سوا ہم نہیں جانتے اے کے سلطان جابر فرونے دہر ہم خدا تجھ کو ہرگز نہیں مانتے تو نے القدسیوں پر زمیں تنگ کی تو نے القدسیوں پر زمیں تنگ کی اس کا ایک ایک بدلہ چکائیں گے ہم ہاں چکائیں گے ہم اہل ہے کل سے مل کر کے جو جنگ کی مل کے جو جنگ کی اہل ہے کل سے مل کر کے جو جنگ کی ہم خدا تجھ کو ہرگز نہیں مانتے عرش والا ہمارا الہ ایک ہے الہ ایک ہے کچھ عہد کے سوا ہم نہیں جانتے اے کے سلطان جابر فرون دہر احمد آباد کشمیر کی بستیاں احمد آباد کشمیر کی بستیاں ہم کو بھولی نہیں ہند کو شہ تری ہند کو شہ تری یہ مظالم تیرے یہ تیری پستیاں یہ تیری پستیاں یہ مظالم تیرے یہ تیری پستیاں ہم خدا تجھ کو ہرگز نہیں مانتے عرش والا ہمارا الہ ایک ہے الہ ایک ہے کچھ عہد کے سوا ہم نہیں جانتے اے کے سلطان جابر فرون دہر ہم خدا تجھ کو ہرگز نہیں مانتے